حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو دو رکعت نماز ادا کرتے رہے حتیٰ کہ ہم واپس آ گئے یحیٰ بن ابو اسحاق کہتے ہیں میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنا عرصہ قیام پذیر رہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دس دن سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار ستتر